بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا رسول بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا